ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم آج کا یہ ہمارا تھرٹینتھ لیکچر ہے تیرواں لیکچر ہے اور اس لیکچر میں میں بات کروں گا کازز آف مینٹل النس کے بارے میں مینٹل النس کی ہم بات over so many lectures in different forms کرتے آ رہے ہیں یہ ایک بہت اہم اور ایک سینٹرل ایشو کلینکل سائیکالوجسٹ کے لیے ہمارے لیے ہے مینٹل النس جو ہے انسپائٹ آف دا فیکٹس پچھلے دو سو سال سے بات چیت ہو رہی ہے اور کام ہو رہا ہے لیکن آج تک انٹرسٹنگلی اس کی کوئی ڈیفینیشن جو ہے یا اس کے پرسائز کاز جو ہیں خاص طور پہ ایٹیولوجی کے حوالے سے وہ اب تک ڈٹرمن نہیں کیے جا سکے البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہمیں کاز کا کوئی اندازہ نہیں ہے لیکن بیسکلی براڈ بیسڈ کاز جو ہیں وہ اور وہ فیکٹرز جو اس کے پیچھے ایک بڑا ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں وی دوز وہ فیکٹرز کیا ہیں آپ پوچھنا چاہیں گے جاننا چاہیں گے ان میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ بایولوجیکل فیکٹر ہے دوسرا جو فیکٹر ہے وہ سائیکولوجیکل فیکٹر ہے اور تیسرا جو فیکٹر ہے وہ سوشل کلچرل فیکٹر ہے اور کافی عرصہ یہ ایک اسمپشن یا ایک ایک یہ سوچ رہی ہمارے اس فیلڈ میں کہ جس طرح کے ان بیماریوں کے پیچھے شاید کوئی ایک فیکٹر جو ہے وہ پریڈومیننٹ فیکٹر ہوتا ہے لیکن in the last twenty twenty to thirty years of research جو چیز ایک گریجولی جو ایک چیز آگے نمایاں طور پہ ایوالو ہو کے آ رہی ہے بہت واضح طور پہ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک فیکٹر جو ہے وہ ہر بیماری کے پیچھے نہیں بلکہ کمبینیشن آف فیکٹرز ہیں اور کمبینیشن آف فیکٹر سے میری مراد یہی ہے کہ بایولوجیکل فیکٹرز بھی ہیں سائیکولوجیکل بھی ہیں سوشل بھی ہیں البتہ کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جہاں پہ بایولوجیکل فیکٹرز زیادہ پریڈومیننٹ رول پلے کرتے ہیں کچھ ایسی ہیں جہاں psychological factors predominant role play کرتے ہیں اب مثلا مثال کے طور پہ آپ ڈائبٹیز کا اکثر آپ نے ذکر سنا ہوگا شوگر کی بیماری جس کو ہم کہتے ہیں اسی طرح آپ نے اسکیزوفرینیا کا ذکر یا کئی لوگوں سے شیزوفرینیا بھی کہتے ہیں اکثر سنا ہوگا لوگوں کو جانتے بھی ہوں گے جن کو ڈائبٹیز ہے یا اسکیزوفرینکس ہیں تو یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو ہیں تو بایولوجیکل کنڈیشنز لیکن دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ سائیکولوجیکل فیکٹر جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ایک ڈٹرمنٹ ہے کہ یہ چیز ٹریگر کب ہوگی آپ کی لائف پہ تو لہٰذا یہ بتانے سے میری مراد یہی ہے کہ کہ ایک بہت قریبی لنک ہمارے برین کا ہمارے بیہیویئر کے ساتھ جو ہے وہ ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز ٹوٹلی جو ہے یہ کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے ہے یا بایولوجیکل وجہ سے ہے اور یہ جو چیز یہ ایک سوشل پریشرس کی وجہ سے ہے یا سائیکولوجیکل وجہ سے ہے تو یہ یہ بات درست ہے کہ ہمارا جو برین ہے وہ اس میں ایک ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی پلاسٹسٹی سی ہے اور اور اس کے جو کنیکشنز ہیں وہ مختلف سرکٹس پیدا کرتا ہے سینپٹس پیدا کرتا ہے اور بے شمار اندر اس طرح کے نیورولوجیکل میکنزمز ہیں جو جس کی بیسس پہ چیزیں اندر پیدا ہوتی ہیں لیکن پھر بھی it does not underestimate اور undervalue the effect of the environment اور دا پرسنالٹی اور دا سائکی جو انسان کی ہے so therefore no matter ہم جس بھی مینٹل النس کو یا بیماری کو دیکھیں چاہے وہ بایولوجیکلی ڈٹرمنڈ ہو یا سائیکولوجیکلی ڈٹرمنڈ ہو آپ کو ایک overall factors interactive factors کی ایک شکل میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی اب میں بات اس کو تھوڑی سی بڑھانی چاہوں گا اور بات کرنی چاہوں گا بایو سائیکولوجیکل ماڈل کی جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ فار اے لانگ ٹائم ایک چیز جو پریولنٹ تھی وہ یہی تھی کہ کوئی سنگل فیکٹر جو ہے جس طرح نفسیات دان جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بیماری جو ہے ڈپریشن جو ہے وہ سائیکولوجیکل ریزن سے سائکیٹرسٹ جو تھے وہ کہتے تھے نہیں وہ تو یو نو بایولوجیکل ریزن سے ہے but in nineteen seventy seven Engel was came out with the idea کہ نہیں یہ basically is interactive phenomena there is an umbrella overall umbrella of umbrellas factor اس کو اس نے بایو سائیکولوجیکل ماڈل کا نام دیا سو ان ادر ورڈس یہ جو ماڈل ہے یہ ہماری پرزینٹ تھنکنگ میں ابھی بھی پریولنٹ ہے and we we have started to see mental in terms of a biopsychosocial social model model social model میں یہ تینوں ایلیمنٹس جو ہیں ان کو ایک بہت واضح طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے ان کی اہمیت کو دیکھا جاتا ہے اور ان کا امپیکٹ جو ہے ایک مینٹل النس پہ ایک سائیکولوجیکل النس کے کورس پہ اس کے آن سیٹ پہ اس کے ٹریٹمنٹ پہ اس پہ غور کیا جاتا ہے اس میں جو مثال ایک میں دینی چاہوں گا سب سے پہلے جس کا میں نے ذکر پہلے اسکیزوفرینیا کا کیا تھا اسکیزوفرینیا جو ہے یہ ایک ایسی مینٹل النس ہے جو بہت پریولنٹ ہے اکثر ہم اخباروں میں کتابوں میں رسالوں میں اس کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں اور اس بیماری میں جینیٹک فیکٹرز جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے بے شمار ایسی اسٹڈیز کی گئی ہیں جہاں دیکھا گیا ہے کہ فلزوفینیا جو ہے وہ فیملیز میں مثلا رن ہے اگر ایک چیز فیملی میں رن کرتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اس کی کوئی جینیٹک بیسس بھی ہیں ادر وائز وہ فیملی میں رن نہیں کرے گی اسی طرح دو یہ جینیٹک بیسز اس فیکٹر کی ہیں لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک پری ڈسپوزیشن تو انسان میں ہو سکتی ہے ہونے کی لیکن اس کا جو سیٹ ہے کہ وہ کب ایپیسوڈ ہوتا ہے اس کی زندگی میں یا نہیں ہوتا ضروری نہیں کہ ہو I mean we I could have a predisposition to be schizophrenic لیکن ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی میں کوئی ایسا ایپیسوڈ نہ ہو you could have a predisposition to be schizophrenic but ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی میں you mean never come across those combination of stresses اور فیکٹر جس سے وہ چیز ٹریگر ہو سو ان ادر ورڈ یہ جو ٹریگرنگ ہوتی ہے یہ اسٹریس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ جو ٹریگرنگ ہوتی ہے یہ سائیکولوجیکل یو نو ایلیمنٹس کی وجہ سے فیکٹرس کی وجہ سے ہوتی ہے تو لہذا even in condition like schizophrenia one may have a predisposition to you to have a schizophrenic episode in life but one may still not have it اسی طرح ایک اور جو مینٹل یا جو سائکیٹرک پرابلم ہے جس کو ہم پی ٹی ایس ڈی کہتے ہیں پی ٹی ایس ڈی جو ہے آج کل we are reading a lot about it post traumatic stress disorder یہ وہ کنڈیشن ہے جو کہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ انوائرمنٹل فیکٹرس کی وجہ سے ہوتی ہے post traumatic stress disorder جو ہے it's it's a byproduct of going through a loss یہ جو لاس ہے یو نو یہ انویریبلی ایک نیچرل کلیمٹی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ فار انسٹنس زلزلہ آیا اور اس کی وجہ سے آپ نے آپ کا گھر گر گیا یا کوئی آپ کا قریبی رشتے دار اس کے نیچے آ کے ہی ڈائز بیکاز آف دیٹ یا کوئی اس طرح کا کوئی اور کلیمٹی کوئی فلڈز آئے اس سے بہت نقصان آپ کا ہو گیا تو یہ وہ کنڈیشن ہے جو ہے تو مینٹل ایک سائکٹرک پرابلم لیکن اس کے جو فیکٹرز ہے وہ are not genetic they are environmental یہ الگ بات ہے کہ ایسے فیکٹرز کے پیچھے بھی کئی دفعہ کچھ ولریبلٹی ہوتی ہے ٹراما ولریبلٹی جس کو ہم کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ فار انسٹنس دیکھنے میں آیا ہے کہ people who go through such natural calamities like a war اور فلڈ اور earthquake only nine percent of nine to thirteen percent I think of go through such experience اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا یہ چلا کہ سو میں اگر سو لوگ گزرے ہیں ایک ایکسپیرئنس سے تو سب کو پی ٹی ایس ٹی نہیں ہوا ان میں سے نو سے بارہ یا تیرہ لوگوں کو پی ٹی ایس ٹی کے سمٹمس ہوئے تو اس سے یہ پتا چلا کہ کہ انوائرمنٹل فیکٹرز بھی جو ہے وہ بھی ہر ایک پہ ایک جیسا اثر نہیں کرتے اس میں بھی ہماری اپنے اندرونی کئی ایسے یو you نو know, ہماری اپنی سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں ہمارے اندر کئی ایسے ایسی ہماری ٹریننگ ہماری اورینٹیشن ہماری سینسٹیوٹیز یو نو ہماری کلچریشن جس کی وجہ سے some of us become better candidates for such syndromes اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو ڈپریشن ہے you know there are certain that are biological in nature and then there are certain that are psychological in in nature nature psychological والا جو ڈپریشن ہے وہ ٹریگر ہوتا ہے انوائرمنٹ کی وجہ سے آپ فیل ہو گئے امتحان میں you went into a depression you know if there a death in the family you go into a depression because of that. And as opposed to that, there are depressions like bipolar depression, جس کو ہم مینک ڈپریسو ایلنس بھی کہتے ہیں کہ جہاں پہ it is triggered by factors from within کہ آپ کے اپنے اندر ایک بایولوجیکل پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے جب اسٹریس بڑھتا ہے آپ کا کسی بھی وجہ سے اور یہ جو اسٹریس ہے مائنڈ یو یہ دو قسم کا ہوتا ہے کچھ انٹرنل فیکٹرس کی وجہ سے اسٹریس پیدا ہوتا ہے اور کچھ ایکسٹرنل فیکٹرس کی وجہ سے اسٹریس پیدا ہوتا ہے so any of these factors اگر ایک حد سے بڑھ جائیں تو one can be a good candidate for this sort for depression ہمیں مینٹل النس کو سمجھنے کے لیے تین چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے ان تین چیزوں سے میری مراد یا تین ٹرمس کہہ لینے اس سے میری مراد یہ ہے کہ پہلی جو ہے وہ کوریلیشن ہے کہ دو چیزوں کے درمیان میں آپس میں ریلیشن شپ دوسرا جو ہے وہ کازیشن ہے کہ آیا ایک چیز دوسرے کو کاز تو نہیں کرتی اور تیسرا جو ہے وہ کانسیکوینس ہے کہ آیا ایک چیز جو ہے اس کا اثر جو ہے ایز اے لانگ ٹرم اثر اس کا کیا پڑتا ہے فار انسٹنس ہماری برین میں اگر ایک لیجن سی پیدا ہو جاتی ہے لیجن ایک ایک آف آف لیٹ سے کہ ایک گروتھ ہے یا ایک ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا کوگنیٹو پروسیسنگ کا سسٹم جو ہے وہ بدل جاتا ہے جس کی وجہ سے depending on what part of the brain وہ لیجن پیدا ہوئی اس برین کے سے کنیکٹڈ جو فنکشنس ہیں ہمارے وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں کہ جس طرح دیکھنے میں آیا کہ کئی دفعہ لیجن کی وجہ سے انسان کی میموری افیکٹ ہو جاتی ہے کئی دفعہ ایسے لیجنس جو ہیں وہ انسان کی سائیکو موٹر موومنٹ کو چلنے کو بیٹھنے کو چیز کو پکڑنے کو گرپ کو افیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی فیکٹرز جو ہیں جو سائیکولوجیکل یا انوائرمنٹل فیکٹر ہیں وہ بھی ایکولی یو نو ان کا بھی ایک امپیکٹ پڑتا ہے مثلا ایک آدمی کو ڈائگنوز کیا گیا کہ تمہیں کینسر ہے ابھی حال ہی میں ہیڈ اے کلائنٹ جس کو ڈائگنوز کیا گیا وتھ بریسٹ کینسر تو دس نیوز کہ تمہیں بریسٹ کینسر ہے کینسر بذات خود ایک فزیکل کنڈیشن ہے لیکن the news of suffering from a breast cancer اس سے اندر سائیکولوجیکل ریئیکشن اس میں پیدا ہوئے اور یہ جو سائیکولوجیکل ریئیکشن سے you know they they later جو نیند ہو گئی اس کی جو بھوک تھی وہ لوگوں کو ملنا چھوڑ دیا اس نے کام پہ شی از اے ورکنگ وومن کام پہ وہ جاتی رہی لیکن کام پہ جا کے اس سے کام ورچولی اس کوالٹی کا پاسبل نہیں تھا جس طرح وہ پہلے کر رہی تھی تو تو یہ کئی دفعہ یہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں ایک چیز دوسرے کو کاز کرتی ہے دوسری چیز کو کاز کرتی ہے تو دیو فور یہ آئسولیٹ کرنا کہ صرف ایک ہی فیکٹر کی وجہ سے انسان ڈسٹرب ہو سکتا ہے یہ بہت ہی مشکل ہے ہماری فیلڈ میں تو اس لیے we tend to look at things more holistic manner تو اکثر آپ کو سائیکالوجی میں جب آپ پڑھیں گے کتاب بھی پڑھیں گے اور بھی کتابیں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بیشتر جو ریسرچ اس ایریا میں ہو رہی ہے وہ کو ریلیشنل ریسرچ ہے کو ریلیشنل ریسرچ کا مطلب ہے کہ بھائی یو نو اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی اچھا اسٹریس کی وجہ سے ڈپریشن ہوا یا ڈپریشن کی وجہ سے اسٹریس ہوا اور کئی دفعہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھائی آیا کوئی تیسرا فیکٹر تو نہیں تھا یا اور فیکٹر ایسے معامل تو نہیں تھے جن کی وجہ سے یو نو یہ چیزیں ممکن ہوئیں یا پیدا ہوئیں یا یہ کنڈیشن یہ ایموشنل ڈسٹربنس کی کنڈیشن آگے آئی تو کو ریلیشنل جو ہیں وہ یہ بایولوجیکل اور کیمیکل فائنڈنگس کو پروو کرتی ہیں اور اور اکثر یہ جو ریسرچز ہیں یہ صرف انسانوں سے نہیں کی جاتی بلکہ اس سے بیونڈ بھی کیری آؤٹ کی جاتی ہیں we use animals for that we use birds for that اور خاص طور پہ جب ہم کسی بیماری کا کانسیکوینس پروو کرتے ہیں تو consequence is a very risk risky area تو اس میں ہمیشہ you know one tends to use animals to in the studies to determine the consequence اس کی ایک میں مثال آپ کو کانسیکوینس کی میں مثال یوں بھی آپ کو دے سکتا ہوں کہ لیٹ سے کہ اولڈ مین ایک آدمی جس کی عمر اسی سال ہے اب وہ اس کو اسی سال کی عمر میں ڈپریشن ہو جاتا ہے goes it major depressive illness as a consequence of this major depressive illness he can become vulnerable to you know what he can become vulnerable to death آپ پوچھیں گے وہ کیسے وہ اس طرح کہ he for instance can start to dwell too much on this on the medical condition کہ میں بیمار ہوں اور لہٰذا کیونکہ میں بیمار ہوں تو لہٰذا you know I need to give up on things اور دوسری چیز کئی دفعہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک سوئسائڈل آئیڈیشن جو ہے ایک سوئسائڈل جو سوئسائڈ کا آئیڈیا جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے انویریبلی اس ایج میں when we go in to age of being seventy and ابو تو یہ جو سوئسائڈل آئیڈیاز اور تھاٹس ہے یہ بہت زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں اس کی انوائرمنٹل وجوہات بھی ہوتی ہیں دو تین چیزیں ذہن میں آپ رکھیں کہ اس میں لونلی نیس کا فیکٹر ہوتا ہے ڈپریشن کا فیکٹر ہوتا ہے ایک یہ فیکٹر ہوتا ہے کہ جی میرے جو ساتھی تھے وہ اب میرے ساتھ رہے نہیں invariably in seventies you know one has lost spouse اور one one has has you know know had other losses lost friends I of so many people جو سیونٹیز اور ایٹیز میں جب وہ پہنچتے ہیں تو ان کے دوست جو ہوتے ہیں بہت کم رہ گئے ہوتے ہیں یہ جو لونلینس کا فیکٹر ہے you know that adds to the depression of a person in that age تو یہ مثال ایک ایک ایسی مثال ہے جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو ڈپریشن تھا that became a cause for you know mortality of the person تو سو میں cause you know such situation as mortality اب اب آپ نے دیکھا کہ بیسکلی اب تک جو چیز میں نے کور کی ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی ایک فیکٹر لون جو ہے وہ ڈٹرمن آؤٹ کم کو نہیں کرتا مینٹلس جو ہے by product of so many variable very important for as psychologist to know کہ کیا چیز جو ہے وہ ڈٹرمن کر رہی ہے پیڈامنٹ فیکٹر کیا ہے کیونکہ جب ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ پیڈامنٹ فیکٹر کے اراؤنڈ ہی کیا جاتا ہے اب میں موو کرنا چاہوں گا اس سے اگلے ٹاپک پہ یہ جو ہے ٹاپک یہ ہے biological influence on mental health and mental اس کے حوالے سے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کا امپیکٹ مینٹل پہ پڑتا ہے لیکن میں خاص طور پہ اس جنکچر پہ بات کرنی چاہوں گا جینس کی انفیکشنس کی ٹاکسنس کی فزیکل ٹراما کی نیوٹریشن کی ہارمونس کی آ, لیکن اس جنکچر پہ میں دو چیزوں کو جو زیادہ پریولنٹ ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا اسپیسیفکلی ان پہ بات کرنی چاہوں گا پہلی جو چیز ہے وہ ہے جینیٹک فیکٹرز اور دوسری جو چیز جس پہ میں بات کرنی چاہوں گا وہ وہ جو ہوں گے وہ اپنا انفیکشن کی کے بارے میں ہوگی جینس جو ہیں genes play a very very important part in our behaviour gene ایک ایسی چیز ہے جو بالکل ہمارے اندر کی چیز ہے لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہماری جو ساری کی ساری ڈی این اے پروگرامنگ ہے کروموسومل پروگرامنگ ہے جو ہمارا جینیٹک میک اپ ہے that plays a very very important part in how we behave in how we act what happens to us in life ہمیں ہماری زندگی میں ہمارا ہمارا آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا ہمارا قد کیا ہوگا ہمیں کون سی بیماریاں لائف میں ایٹ ڈفرنٹ ٹائمس آئیں گی یہ سارا کا سارا ہماری جو جینیٹک میک اپ ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو مینٹل وہ ملٹیپل جینس کی پرابلمس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں but then there are such condition also جو کہ سنگل جین کی پرابلم کی وجہ سے بھی ممکن ہے ہیومن جینوم پروجیکٹ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس پہ سائنٹسٹ نے کام کرنا شروع جب کیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ تقریباً ایٹی تھاؤزینڈ جینس ایسے ہمارے اپنے اندر ہیں جو یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ what kind of vulnerabilities we are going to have what kind of things are going to happen to us in terms of illnesses you know ہماری پری ڈسپوزیشنس کیا ہوں گی یہ بڑی فیسینیٹنگ قسم کا کا پروجیکٹ ہے جس پہ آج کل کام ہو رہا ہے اور اس کام کی وجہ سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ انٹرسٹنگلی اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ہمارا جو ڈی این اے کا جو میک اپ ہے وہ مختلف جنکچرس پہ اس میں کیا کیا چیزیں کون کون سے جینس ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں کس کس جین کی میوٹیشن ہو رہی ہوتی ہے اور اس سے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ we'll be able we'll be able to کہ اچھا جو فلان ہے you know it when the features was five week old مثال کے طور پہ تو اس میں جو جینیٹک پروگرامنگ اس کی ہو رہی تھی اس وقت کی پروگرامنگ کی جو میوٹیشن تھی اس اس, کو اس کو اگر ہم اس طرح کر دیتے تو اس سے ہماری disposition for instance to have depression ختم ہو جاتی تو I mean these are possibilities کہ آگے آہستہ آہستہ ہمیں اپنی ڈی این اے کے میک اپ کے بارے میں اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ہم سائنٹسٹ جو ہیں وہ یہ ڈٹرمن کر سکیں وہ چیزوں کو پریوینٹ کر سکے آئی تھنک اس کا سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن ان دا لانگ رن سے ممکن ہے وہ پروینشن ہے کہ فار انسٹنس اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ یہ جینس کی میوٹیشن سے آٹزم ہو جاتا ہے یا یہ جینس کی میوٹیشن کے ساتھ بائیپولر ڈپریشن ہو جاتا ہے انسان کو یا اسکیزوفرینیا ہو جاتا ہے انسان کو تو اگر اس چیز کا ہمیں پتا چل جائے کہ اس اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ویری ارلی ان لائف تو اس سے آپ آپ جسٹ امیجن کہ if you prevent somebody from being a schizophrenic just by knowing کہ اس کا میک اپ جو تھا وہ وہ کس وقت اس, اس میں وہ ایک خاص قسم کی چینج لانے کی ضرورت تھی تو اس سے you know change I mean this would be a very very major achievement of mankind of humankind this happens and I am sure that this will happen یہ جو جینیٹک ریسرچ کے ساتھ ساتھ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ کلینکل میڈیسن بھی جو ہے یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے کلینکل میڈیسن جو ہے یہ ہیریڈیٹی کو کہ جی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ہم انہیریٹ کس طرح کرتے ہیں ہمیں ماں باپ سے ہمیں دادا دادی سے ہمیں نانا نانی سے کس طرح ملتی ہیں اور اس ایریا میں خاص طور پہ آئی تھنک کچھ ایسی میجر کنڈیشنز ہیں نفسیاتی کنڈیشنز ہیں جن جو سامنے آئی اسکیزوفرینیا ہے you you know know schizophrenia بھی یا جس طرح آٹزم ہے یا جس طرح اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر ہے میں کیونکہ بچوں سے کام کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر جو ہے وہ انویریبلی جب ہسٹری ہم لیتے ہیں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس جس بچے کی ہم اسسمنٹ کر رہے ہیں اگر اس کو attention deficit disorder with hyperactivity ہے تو انویریبلی اس کے فادر میں یا کسی ایک پیرنٹ میں بھی اس کی ہسٹری مل جائے گی تو یہ یہ جو کنیکشن ہے اس کو سمجھنا اور جاننا ہمارے لیے نفسیات میں بہت ضروری ہے بیکاز اس کو سمجھنے سے ہماری انڈرسٹینڈنگ مینٹل النس کی بہت بہتر ہو جاتی ہے اسی طرح جینس کے حوالے سے جب میں بات آپ سے کر رہا تھا تو میں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ سنگل جین میوٹیشن بھی ایسی ہوتی ہیں جن سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں یا وہ کاز کرتی ہیں اس میں دو بیماریوں کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا ایک ہنٹنگٹنز ڈیزیز ہے اور دوسرا سسٹک فائبروس ہے یہ دونوں ایسی کنڈیشنز ہیں جو سنگل جین کی گڑبڑ سے پیدا ہوتی لیکن زیادہ تر جو کنڈیشنز ہیں جو جو نفسیاتی یا سائکیٹرک کنڈیشن ہوتی ہیں وہ ملٹیپل جینس کی پرابلم سے پیدا ہوتی ہیں وہ سنگل جینس کی پرابلم سے پیدا نہیں ہوتی جینس جو ہیں یہ ایک امپورٹنٹ رول تو پلے کرتے ہیں لیکن جیسے اب آپ نے ریئلائز کر لیا ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ رسک فیکٹرز بھی جو ہیں جو سائیکولوجیکل ہیں نیچر یا انوائرمنٹل ہیں نیچر میں ان کی بھی ایک بہت ڈیفینیٹ کنٹریبیوشن ہوتی ہے رسک فیکٹر سے میری مراد ہے کہ لیٹ سے کہ ایک آدمی کو ڈپریشن ہوتا ہے آپ یہ ریسرچ کرتے ہیں جاننے کے لیے کہ اچھا ڈپریشن جو ہے آیا اس سے پہلے کوئی ایسا ایونٹ کوئی ایسا اسٹریسفل ایونٹ اس کی زندگی میں تو نہیں آیا آپ کو نظر آتا ہے کہ ہاں وہ اسٹریسفل ایونٹ سے بھی گزرا تھا ڈپریشن سے پہلے پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن سے پہلے کوئی اور کوئی اور ایسی اسٹریسز کیا تھی آپ جب ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپریشن جو ہے اس میں اسٹریس جو ہے اس کا ایک رول ہے اگر اسٹریس ایک ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے گی تو آدمی ڈپریشن کی طرف جا سکتا ہے تو یہ اس طرح چیزوں کا سمجھنا جو ہے وہ علاج میں خاص طور پہ اور پریونشن میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے اسی طرح انفارمیشن جو جینس کے بارے میں ہے وہ تین پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپورٹنٹ ہے پہلی کہ جینس جو ہیں وہ ایک قسم کے بلو پرنٹس ہیں سیلس کے بارے میں تو ہمیں سیلس کے بارے میں جینس کے تھرو انفارمیشن ملتی ہے اور دوسری چیز جس سے میں نے آپ کو پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے جس کا ذکر کیا تھا کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کون سے جینس کی پرمیوٹیشن سے پرابلم ہوتی ہے اور ہمیں یہ پتا چل جائے کہ وہ کریٹیکل ٹائم کون سا ہے جب کہ وہ چیز اندر اپنے آپ کو پیدا کرتی ہے تو ہماری انٹروینشن جو ہے وہ اگر ٹائملی انٹروینشن ہو جائے تو ہم اٹینشن ڈس آرڈر سے بھی بچے کو بچا سکتے ہیں اگر ہماری ٹائملی انٹروینشن ہو جائے تو مارٹیزم سے بھی آرٹسٹک ڈس آرڈر سے بھی بچے کو بچا سکتے ہیں ہم اسی طرح سے بھی بچے کو بچا سکتے ہیں تو یہ جو رسک فیکٹرز ہیں ان کا سمجھنا جو ہے وہ بہت اہم ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے اور ان ان کی کی اس سے ہماری جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں بڑی ہیلپ ملتی ہے ایک دفعہ اگر یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ ایک بیماری جو ہے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ٹینشن ڈس آڈر کا یا آٹزم کا یہ فیملیز میں رن کرتی ہے تو it becomes very important for to know then exactly کہ کیا وہ ایسی وہ ایسا کیا کنیکشن ہے وہ کیا چیز ہے جو اس بیماری کو کا لنک پیدا کرتا ہے اور کوز کرتا ہے تو اکثر یہ جو ہیریڈیٹری کی پرابلمس ہیں ان کی جو ریسرچز ہیں ان کا سب سے بہتر طریقہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کا اس فیکٹر کا وہ ٹوینس کی اسٹڈیز ہے خاص طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جہاں پہ ہم آئیڈینٹیکل ٹوینس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو آئیڈینٹیکل ٹوینس کیونکہ ایک ہی سیل سے بنتے ہیں تو ان میں بالکل ان کی جو جینیٹک میک اپ ہے وہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے وہ ہنڈریڈ پرسینٹ ایک جیسا ہوتا ہے اور جو یو نو فریٹرنل ٹوینس ہوتے ہیں ان کا جو ہے وہ تقریباً ففٹی پرسینٹ ایک جیسا ہوتا ہے تو آئیڈینٹیکل ٹوینس کی اسٹڈیز میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے پھر کہ وہ کنڈیشن جو ایک ٹوین میں ہے آیا وہ دوسرے ٹوین میں میں موجود ہے یا نہیں ہے تو تو جینیٹکس جو ہے you know that really helps in making a kind of a cognitive mapping ایک کوگنیٹو میپنگ کے ذریعے سے ہم آگے اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس کے اراؤنڈ طریقہ کار جو علاج کے طریقے جو میڈیسن میں خاص طور پہ ایجاد ہو رہے ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں کیے جا رہے ہیں ٹوین اسٹڈیز جو ہوتی ہیں یہ یہ تو نہیں بتاتی کہ کتنے جیز انوالو ہیں ان کنڈیشنز میں کہ آیا اگر اسکیزوفرینیا ایک ایک میں ہے تو اس میں کتنے جیز انوالو تھے لیکن وہ یہ ضرور بتاتی ہیں کہ آیا آیا یہ جینیٹک فیکٹری کی وجہ سے اسکیزوفرینیا دونوں میں آیا اگر دونوں میں آیا تو پھر وہ جینیٹک فیکٹرز کی وجہ سے آیا ہوگا پھر انوائرمنٹل کا اتنا اثر نہیں ہوگا لیکن لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ ایون جہاں آئیڈینٹیکل بھی ہوتے ہیں اور جہاں سب کچھ بالکل سملر بھی ہوتا ہے جینیٹک میک اپ کے پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ بھی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ تقریباً forty nine percent probability of of schizophrenia you know being passed on جو ہے وہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً پچاس پرسینٹ پھر بھی پرابیبلٹی ہے کہ آئیڈینٹیکل ٹوین ہونے کے باوجود جینیٹک میک اپ ہونے کے باوجود وہ بیماری یا وہ وہ جو کنڈیشن ہے that so so therefore I think یہ سب کچھ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ جینیٹک فیکٹرس کے ساتھ ساتھ یو نو انوائرمنٹل فیکٹر فیکٹرسنٹی فیکٹرٹیز یہ سارا کچھ جو ہے یہ پلے امپورٹینٹ پارٹ اب میں تھوڑی سی بات کرنی چاہوں گا دوسرے فیکٹر کے بارے میں جو کہ انفیکشن کا فیکٹر ہے کہ انفیکشن جو ہے وہ بھی انفلوئنس کر سکتی ہیں مینٹل کو خاص طور پہ جنرل پیریسس ایک ایسی کنڈیشن بہت عرصہ رہی ہے جو ایک سفلس کی ٹائپ کی وائرل انفیکشن تھی جس کی وجہ سے دیکھنے میں یہ آیا تھا آتا تھا کہ یہ سیکشلی ٹرانسمٹ ہوتی تھی اور اس کے بعد سیکشل آرگنس پہلے افیکٹ ہوتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ انسان کی مینٹل فنکشننگ بھی جو تھی وہ بھی اس کی وجہ سے افیکٹ ہو جاتی تھی and sometimes you know یہ کنڈیشن جو تھی یہ ایک ایسی ایک ذہنی کیفیت پیدا کر دیتی تھی جس کو ہم اس زمانے میں مینٹل انسینٹی کا نام بھی دیتے تھے اسی طرح انفیکشس ایجنٹس جو ہیں وہ اور بھی ہیں ٹریپونیما پلائڈم یہ ایک اور اس طرح کا ایجنٹ ہے جو نیوروسفلس جو ہے اس کو کاز کر سکتا ہے اکثر یہ جو کنڈیشنز ہیں اب ان کا علاج جو ہے وہ دریافت ہو چکا ہے تو لہٰذا ان کی پریولنس جو ہے وہ آ, وہ آگے کی بنسبت بہت کم ہو چکی ہے لیکن اسٹل یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو جو وائرل کنڈیشنز کنسیڈر کی جاتی ہیں انفیکشنز کنسیڈر کی جاتی ہیں ان کی وجہ سے مینٹل انسینٹی جو ہے آپ اپنا مینٹل بیلنس جو ہے وہ کسی حد تک آپ کا افیکٹ ہو جاتا ہے اور آپ لوز بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور جو کنڈیشن جو ابھی بھی پرولینٹ ہے اور جس کا اکثر آج کل ذکر ہوتا ہے وہ ایچ آئی وی ہے ایچ آئی وی جو ایک امیون وائرل انفیکشن ہے اس میں بھی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پیپل ہو سفر فرام ایچ آئی وی ان کی بھی جو مینٹل فنکشننگ ہے ان کا بھی جو مینٹل بیلنس ہے وہ آہستہ آہستہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو سو لہٰذا اس سے ہمیں جو چیز سامنے آئی وہ یہی ہے کہ یہ کچھ ایسی انفیکشن بھی ایگزٹ کرتی ہیں جو مینٹل النس کا باعث بن سکتی ہے گویا ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ ریلیٹولی لو ہے but they can directly or indirectly cause mental illness اب میں ایک اور کنڈیشن کی تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا جس کو ہم پینڈاز کہتے ہیں P A A N D S PANDAS یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جو بیسکلی ایک اسٹریپٹوکوکل فرنجائٹس کی انفیکشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وچ از اے میڈیکل کنڈیشن لیکن یہ بڑی ڈسپٹیو سی کنڈیشن ہے کہ پیدا تو ایک انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن اس کا اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے یا یہ جو روپ اختیار کرتی ہے وہ بالکل ایک سائیکولوجیکل بیماری والا روپ ہوتا ہے کہ for instance person suffering from پینڈل جو ہے اس کے سمپٹمس ایسے ہوں گے کہ پہلی دفعہ دیکھنے سے آپ کو یہ لگے گا کہ اس اس, اس شخص کو ہے تو کا جو شخص ہوتا ہے یو you نو know, وہ چیزوں کو کئی دفعہ اس کے جو موٹے موٹے جو سائنس اور سمپٹمس ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ کئی چیزوں کو بار بار کرتا ہے وہ کمپلس کچھ اس پہ کچھ کمپلسو ایکٹس ہوتے ہیں وہ ہاتھ مثلاً بار بار دھوئے گا وہ چیزوں کو ہولڈ کرے گا ان کو جمع کر کے جوڑ کے رکھے گا وہ پرانے اخباروں کو میرا ایک کلائنٹ ہوتا تھا مجھے یاد آیا جو پچھلے اس نے دس سال کے اخبار پچھلے جو سنبھال کے رکھے ہوئے تھے اور کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ اس کا جو کمرہ تھا وہ آدھے سے زیادہ اخباروں میں اخباروں نے اس کو کور کر لیا ہوا تھا لیکن وہ ان کو پھینکنا نہیں چاہتا تھا وہ ان کو ڈسٹرو نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اس میں یہ ایک قسم کا اس کو ہم کہتے ہیں ہوڈنگ یہ ہوڈنگ کا سمٹم تو یہ یہ ایسی کنڈیشن یہ جو پینڈاز ہے یہ ہوتی تو انفیکشن کی وجہ سے ہے لیکن یہ تھوڑا سا گارب پہن لیتی ہے ڈس آرڈر کا تو بیسکلی یہ یہ جو اسٹریپٹو کوکل انفیکشن ہے وہ ہمارے اندر ایک کچھ ایسے اینٹی باڈیز پیدا کرتی ہے اور ان اینٹی باڈیز کی وجہ سے ہمارا جو برین ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ وہ وہ کچھ کنڈیشنز ہیں جو جہاں پہ انفیکشن ڈیفینیٹلی اس کا ایک رول ہے ایموشنل ڈسٹربینس پیدا کرنے میں مینٹل النس پیدا کرنے میں یا سائیکولوجیکل پرابلم پیدا کرنے میں اب میں بات کرنی چاہوں گا سائیکو سوشل انفلوئنس کی اور مینٹل النس جو جو ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسٹریسفل لائف ایونٹس جو ہیں they have a very important impact on life I mean یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس سے each one of us relate to it for instance جب ہمارا باس ہمیں جھاڑتا ہے یا ہم سے اچھی طریقے سے بات نہیں کرتا تو that is it may not cause mental but it disturbs us اسی طرح جب انوائرمنٹ میں اسٹریس جو ہے وہ کانسٹینٹلی ہمارے ایڈ ہوتے چلے جائے اور ایک حد سے بڑھ جائے ہم انہیں کہتے ہیں کیومولیٹو افیکٹ آف اسٹریس اگر اسٹریس ہماری جو ہے دیکھیں نا اسٹریس جو بیسکلی تھوڑا سا اس جنکچر پہ اس کو سمجھنے کی یوں کوشش کریں کہ ہر چیز جو لائف میں ہم کرتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اسٹریس پیدا کرتی ہے ہم جب کام پہ جاتے ہیں کام کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے تھوڑا سا اسٹریسفل ہوتا ہے اسی طرح ہم جب کسی میٹنگ کو اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ بھی اسٹریس ہمارے لیے پیدا کرتی ہم جب کسی شادی کے فنکشن پہ جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے سرٹن ایلیمنٹ آف اسٹریس پیدا چیز کرتی ہے تو everything that we participate in every event that we participate in whether it's negative or positive وہ اسٹریس ایک خاص ڈیسیبل آف اسٹریس اس سے پیدا ہوتا ہے جیسا شادی شادی بہت اسٹریس پیدا کرتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف loss of of a near dear one جو ہے death of a dear one وہی بہت وہی صرف اسٹریسفل ہوتا ہے لیکن شادی بھی اسٹریسفل ہوتی ہے میں نے کئی دفعہ اپنے کلائنٹس کو بلکہ روکا ہے شادی کرنے سے جب میں نے دیکھا کہ ان کی لائف میں اسٹریس بہت زیادہ یا اسٹریس فیکٹر بہت زیادہ ورک کر رہے کیوں روکا ہے میں نے کیونکہ اس کے پیچھے سوچ یہی ہوتی تھی کہ بھائی پہلے جو بیسل لیول اسٹریس کا ہے میرے کلائنٹ کا وہ ایک ایسے لیول پہ آ جائے کہ وہ مزید اور اسٹریس برداشت کرنے کے قابل ہو جائے اس کی مثال ایک ایک جھٹکی سی مثال جو اس کی ہے وہ میں یوں دینا چاہوں گا کہ سمجھے کہ آپ کے پاس ایک پیالہ ہے یہ جو پیالہ ہے اس میں مختلف قسم کی ایونٹس کی وجہ سے اسٹریس آپ نے جمع کی ہوئی ہے یہ پیالہ اگر بالکل بھر جائے گا آپ کا تو پھر کوئی بھی چھوٹی سی چیز آپ کے لیے مزید اتنی اسٹریس پیدا کر دے گی کہ اس سے ایک اوور اسپلنگ فیکٹر ایک اوور اسپل ہو جائے گا اور یہ جو اوور اسپل جو ہے یہ آپ کو ڈسفنکشنل کر سکتا ہے یہ آپ کو موبلائز کر سکتا ہے یہ آپ کے لیے ایک ایسی پرابلم پیدا کر سکتا ہے کہ آپ کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ سفر کرنی شروع ہو جائے تو کی جو ہے وہ لائف میں میں اکثر اپنے کلائنٹس کو اور اپنے اسٹوڈینٹس کو یہ بتاتا ہوں کہ جو کی جو لائف میں ہے وہ اچھا پرابلم سالور ہونا ہے اور وہ یہ اور, اور ایسی اسکلز جاننا ہے کہ جس سے کہ ہم اپنی اسٹریس کو ساتھ ساتھ ختم کرتے چلے جائیں کم کرتے چلے جائیں اسٹریس مائنڈ یو لائف کا حصہ ہے اسٹریس فری ہم کبھی بھی نہیں ہو سکتے یہ ایک مت ہے کہ جی اسٹریس فری ہونا اسٹریس فری ہم کبھی نہیں ہو سکتے because part of being human is that there is going to be a lot of stress but the key is in order to prevent mental illness in order to prevent emotional disturbance in order to prevent a negative experience in life جو ہمارے لیے ڈسفنکشنل ڈسفنکشنلٹی کاز کر دے the key is to reduce the stress and keep it at a level کہ وہ جو پیالہ ہے وہ آدھا بے شک آپ کا اسٹریس سے بھرا رہے لیکن اس میں اوپر اتنا کوئی تھوڑی سی اسپیس رہے کہ جس میں مزید اسٹریس اگر ضرورت پڑے تو ایڈ ہو جائے بغیر اوور اسپیڈنگ سے تو ہی از فنکشنالٹی تو فنکشنالٹی کے لیے اس لیول کو ڈیٹرمینٹ اور مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے اب میں اسی حوالے سے بات دو تین تھیریز کی کرنا چاہوں گا پہلی جو تھیری ہے وہ سائیکو ڈائنمک تھیری کہلاتی ہے دوسری جو تھیری ہے وہ بہیورزم کہلاتا ہے اور تیسری جو ہے وہ وہ سوشل لرننگ تھیری کہلاتی ہے ان تین کا آئی تھنک اس موقع پہ ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سے تھوڑا سا اور ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے انڈرسٹینڈنگ آف مینٹل النس جو ہے یا ایموشنل پرابلم جو ہے یا سائیکولوجیکل پرابلم جو ہے وہ وہ بہتر ہو سکتی ہے سائیکو ڈائنمک تھیری سے مراد ہماری جو ہے وہ بیسکلی سائیکو انالیس ہے آپ آپ نے اب تک پڑھ ہی لیا ہوگا اپنی کتاب میں کہ سائیکو سائکونیس جو تھی وہ وہ ایک فرائڈین تھیری ہے Freud was a one who develop this theory تو فرائڈ نے اپنی تھیری میں دو میجر اسمپشنس پہ بات کی پہلا اسمپشن جو تھا فرائڈ کا وہ یہ تھا کہ جو ہماری جو مینٹل ایکٹیویٹی ہے مینٹل لائف جو ہے اس کا ایک ایک بیشتر جو ایلیمنٹ ہے وہ انکانشیس میں رہتا ہے ان ادر ورڈس ہماری جو مینٹل ایکٹیویٹی ہے اس کا بیشتر جو حصہ ہے we are not aware of it all the time so in other words اس نے بات کی کہ, کہ, کہ کچھ حصہ جو ہے وہ وہ کانشیس ہوتا ہے کانشیس مائنڈ میں ہوتا ہے اور کچھ انکانشیس مائنڈ میں ہوتا ہے اور دوسرا اسمپشن جو تھا اس کا وہ یہ تھا جو کہ ہمارے جو ماضی کے ایکسپیرینس ہیں پاسٹ ایکسپیرینس جو ہیں they have a very important impact on our life in other word ہمارے جو بچپن کے according according to the in school of thought ہمارے جو یو نو بچپن کے ایکسپیرئنس جو ہیں ایز وی آر گروئنگ جو ارلی ایکسپیرئنس جو ہمارے ہیں ان کا ایک بہت یو نو دیر پا افیکٹ امپیکٹ رہتا ہے ہمارے اوپر اور وہ ہماری لائف کی چوائسیز کو جو ہے وہ کسی حد تک افیکٹ کرتے رہتے ہیں فرائڈ نے پرسنالٹی کو تین طریقوں سے دیکھنے کی کوشش کی اس نے پرسنالٹی کے ایک حصے کو ایڈ کا نام دیا دوسرے کو ایگو کا نام دیا اور تیسرے کو سپر ایگو کا نام دیا ایڈ سے اس کی مراد جو تھی وہ وہ انکانشیس فورسز تھیں جو ہمارے اپنے ہمارے اندر جو چلتی ہیں ہمارے اندر کچھ ایسی چیزیں ایسے ایسی فورسز پیدا کرتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ایک قسم کے مجبور ہو جاتے ہیں کچھ چیزیں کرنے کے لیے دوسرا جو اس نے بات کی وہ ایگو کی بات کی ایگو جو ہے وہ بیسکلی وہ فورسز ہیں جن کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے ہمارے ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ان فنکشننگ سے ہے ان فنکشن سے ہے جو ہم ہماری اپنی سوچ پہ بیسڈ ہوتے ہیں وہ ہمارے ایگو فنکشن بھی ویسے کانشیس اور انکانشیس میں فال کرتے ہیں لیکن کم از کم یہ وہ پارٹ ہے جس کی ہم رسپانسبلٹی لیتے ہیں جو ہم ڈیولپ خود سے کرتے ہیں ہم جب لائف میں چوائسیز لیتے ہیں تو وہ ہمارے ایگو فنکشن کا حصہ بنتی ہے اور تیسرا جو ایلیمنٹ جس کا اس نے ذکر کیا وہ سپر ایگو کا تھا سپر ایگو بیسکلی فرائڈ کے حوالے سے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مراد تھا کہ وہ فورسز وہ فیکٹرز جو ہم نے اپنی انوائرمنٹ میں سے فالو کیے ہوتے ہیں وہ ویلوز جو ہم نے پیرنٹل ویلوز فار انسٹنس وہ بلیف سسٹمس جو ہم نے اپنے پیرنٹس سے یا اپنے ماحول سے یا اپنے کلچر سے یا اپنے محلے سے یا یا اپنے گاؤں سے ہم نے جو لیے ہیں وہ ہمارے کا حصہ بنتے ہیں میں اس موقع پہ اس سے زیادہ ڈیٹیل میں ان تین پرسنالٹی کے فیکٹرز میں کہ میں تو نہیں جانا چاہوں گا لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو کی ہے جو فرائڈ نے بھی جس کو ایمفسائز کیا اور ڈائنمک تھیری جو ایمفسائز کرتی ہے وہ ان تینوں فورسز کے درمیان ایک بیلنس ہے اگر آپ صرف اڈ فورسز کی بیسس پہ آپریٹ لائف میں کریں گے تو آپ بے شمار ایسے فیصلے کریں گے جو ان ریشنل فیصلے ہوں گے جن آپ چیز تو امپلسلی کر لیں گے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں نے کیوں کیا اسی طرح اگر آپ سپر ایگو کو بہت زیادہ فوکس میں لائیں گے اور اس کی بیسس پہ فیصلے کریں گے تو پھر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ چیزیں آپ بیسکلی اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو کہا گیا تھا یہ یہ آپ کو یوں ہونا چاہیے یا آپ کو یوں کرنا چاہیے تو ہیلدی لونگ جو ہے سائیکولوجیکلی اسپیکنگ وہ بیسکلی ایک بیلنس ہے ایگو ایڈ اور سپر ایگو کے درمیان تو that is what in psychology we try to achieve دوسری جو تھیری جس کا میں ذکر کروں گا وہ بہیورزم ہے بہیورزم جو ہے یہ بالکل ہی سائیکوڈینمک تھیری سے ہٹ کے ایک چیز ہے سائیکوڈینمک تھیری میں تو آپ نے دیکھا کہ ہیومن کانفلکٹ ہیومن انکانشیس اور اندر کے اس طرح کے جو عوامل اور فورسز ہیں ان کی بات چیت کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا جو کانفلکٹ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وہ بیماری پیدا کر سکتا ہے بہیورسٹک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ it's very behaviouristic point of view جو ہے وہ بیسکلی یہ کہتا ہے کہ آپ کی آپ کے جو بہیویئرز ہیں وہ اپروپریٹ یا ہیلدی یا انہیلدی ہو آپ کو بناتے ہیں تو لہذا بہیورسٹک کہتا ہے کہ جی اگر بہیویئر کے لیول پہ چینج لائی جا سکے یا ہم اگر لانے میں کامیاب ہو جائیں تو اس سے یو you نو know, ہم ایک ہیلدی ہیومن بینگ پیدا کر سکتے ہیں بہیویئر جو ہے وہ دو قسم کا ہے اس میں ایک تھیری جو ہے وہ کلاسیکل بہیویئر کی تھیری ہے جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے پیبلوف کا نام جو ہے وہ اس سے وابستہ ہے اور اس تھیری میں کلاسیکل لرننگ کی جو تھیری ہے اس سے اس کا جو پریمس ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ دو چیزوں کو آپس میں ایسوسیٹ کر دیتے ہیں ٹریننگ کے وقت مثلا اس کا ایک بڑا جو مشہور جو ایکسپیریمنٹ تھا پیبلوف کا وہ کتوں کے اراؤنڈ تھا وہاں پہ اس نے کتوں کو فوڈ کھانا دکھا کے ان میں سیلیویشن جو تھی وہ پیدا کرنا اس کا مقصد تھا تو اس نے اس کو ایسوسیٹ کھانے کو کر دیا بیل کے ساتھ جب کتے کو کھانا دکھایا جاتا تھا تو ساتھ ہی ایک بیل بھی بجا دی جاتی تھی تو آہستہ آہستہ یہ دیکھا گیا کہ کتے اتنے ٹرین ہو گئے کہ جب کہ کھانا جب نہیں بھی دکھایا جاتا تھا ان کو اور بیل بجا دی جاتی تھی تو ان میں اندر ان کی ایکسائٹیشن اور ان کے گلینڈس بالکل اسی طرح ریئیکٹ کرتے تھے جیسے ہم وہ فوڈ دیکھ رہے تو اس کو ہم کلاسیکل کنڈیشننگ کہتے ہیں کہ بہیویئر جو ہے وہ کلاسیکل کنڈیشننگ کے حوالے سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح جو دوسرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپرنٹ کنڈیشننگ کا ہے آپرنٹ کنڈیشننگ جو ہے وہ بیسڈ ہے اس چیز پہ کہ جو بہیویئر ہے اس کو اگر ری انفورس کیا جائے تو انسان اس بہیویئر کو سیکھ لیتا ہے مثلا اگر بچے کو اچھا کام کرنے پہ آپ ساتھ ہی ایک چاکلیٹ کا پیس دے دیتے ہیں یا ایک ٹافی دے دیتے ہیں تو بچہ بڑا خوش ہو جاتا ہے اور وہ اس چیز کو سیکھتا ہے اور اس کو بار بار اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے وہ زیادہ پڑھتا ہے تو یہ یہ بیسکلی ایک قسم کی آپرنٹ کنڈیشننگ ہے کہ جب چیز کو ری انفورس کیا جائے پازیٹیولی تو وہ چیز جو ہے وہ پکی ہو جاتی ہے انسان میں وہ بیہیویئر اور اگر اس کو نیگیٹولی ری انفورس کیا جائے تو وہ جو بہیویئر ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دوسرا پرنسپل تھا اب میں بات کرنی چاہوں گا ایک تیسری تھیری کی جس کو ہم سوشل لرننگ تھیری کہتے ہیں یہ جو سوشل لرننگ تھیری ہے یہ البرٹ بنڈورا ایک بہت فیمس سائیکالوجسٹ ہے یہ اس نے ڈیولپ کی اور اس تھیوری کی بیسس پہ اس نے یہ دیکھا کہ اس نے ایمفسائز کیا آبزرویشنل لرننگ اس نے کہا کہ انسان میں چینج جو ہے وہ تھرو آبزرویشن بھی لائی لائی جا سکتی ہے اس نے کہا کہ فار انسٹنس اگر آپ نے بچے کو اگر ایک کوئی چیز سکھانی ہے اگر آپ نے بچے کو یہ سکھانا ہے کہ کہ توجہ سے پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے تو آپ بجائے اس اس بچے پہ یہ کام کرنے اس اس کو ڈائریکٹلی سمجھانے کہ آپ اس کو کسی ایسی سچویشن میں لے جائیں جہاں پہ بچے بیٹھے پڑھائی کر رہے ہیں اور جب وہ دیکھے گا ان کو پڑھائی کرتے ہوئے تو اس کے بعد ان بچوں کو جب ٹیچر سے ری انفورسمنٹ ملے گی تو یہ بچہ بھی دیکھے گا کہ اچھا اگر اس طرح کا بہیویئر میں کروں گا تو مجھے اس کا کوئی انعام بھی مل سکتا ہے اس تھیری کے بیسس پہ ماڈلنگ کی تھیری بے شمار ڈیولپ ہوئی ہے ماڈلنگ کے ذریعے اکثر آرٹسٹک بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے ماڈلنگ کے ذریعے آج کل سوشل اسکلس ڈیولپمنٹ کے پروگرامس ڈیولپ ہوئے ہیں جہاں پہ ہم ماڈلنگ یوز کرتے ہیں as a way of teaching children to develop skills اس میں آپ سوشل اسکلس سکھا سکتے ہیں اس میں آپ ان کو سیلف ہیلپ اسکل سکھا سکتے ہیں موٹر اسکل سکھا سکتے ہیں how to relate to people یہ سکھا سکتے ہیں آئی مین سوشل لرننگ کے ذریعے آپ بے شمار چیزیں سکھا سکتے ہیں اب اس سے پہلے کہ میں اس لیکچر کو ختم کروں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس آج کے اس لیکچر سے جو چیز بڑی واضح ہوئی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ایک طریقہ جو ہے مینٹل النس کو سمجھنے کا نہیں ہے بلکہ مینٹل النس کو سمجھنے کا سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ سائیکو بایولوجیکل سائیکو سوشل وہ طریقہ ہے کہ جس میں انسان بایولوجیکل فیکٹرس کو بھی ایکنالج کرتا ہے ریکگنائز کرتا ہے سوشل انوائرمنٹل فیکٹرس کو بھی ریکگنائز کرتا ہے ریلیجس فیکٹرس کو کلچرل فیکٹرس کو انوائرمنٹل فیکٹرس کو بھی ریکگنائز کرتا ہے اور ان سب چیزوں کو مل کے لے کے چلتا ہے تو اس کے ساتھ میں آج کا جو لیکچر ہے اس کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ